ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو میرر میں ایک دو بار دیکھا بھی مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ ہی دیکھ سکتی تھی ٹاکسیم اسکوائر پہ تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھی پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا مجسمہ آزادی کو چاروں اطراف سے گھاس کے گول اراضی نے گھیر رکھا تھا جیسے کسی پھول کی چار پتیاں ہوں اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پہ پتریلے روش بنی تھی وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی جہان سکندر اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان کی سفید کار کھڑی تھی یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے اس نے دروازہ کھول کر اب باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی ٹاکسی مسکوائر کو اس کی ہیل پسند نہیں تھی اسے اندازہ تھا وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تارے جوڑ رہا تھا سیاہ جیکٹ اور جینس میں ملبوس ہمیشہ کی طرح عام سے ہلیے میں وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج چلتی اس تک آئی وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا ہیل کی ٹک ٹک پہ رکا اور گردن گھما کر دیکھا سلام علیکم اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا وعلیکم السلام اس تاریخ کونے میں کیا کر رہے ہو میری کار ہر خاص موقع پہ دغا دے جاتی ہے اب بھی مسئلہ کر رہی ہے خیر میں فکس کر لوں گا وہ ہاتھ جاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا وہ تو تم کر لو گے مجھے پتا ہے جہان سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے وہ دھیرے سے ہنسی تم بتاؤ پورے اسکوائر پہ مجھے تلاشتے تمہیں کتنی دیر لگی اور بس پہ آئی ہو نہیں تمہاری بھیجی گئی شوپرن کار میں آئی ہوں وہ دھیرے سے ہنس دیا یہ تنس کرنا کہاں سے سیکھ لیا تم نے اب میں اتنا بھی غریب نہیں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ وہ ہنس سر جھٹکتا اب بونٹ بند کر رہا تھا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا طویل دیوار کے اس سرے پہ وہ سیاہ کار طرح کھڑی تھی تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا وہ بے چینی سے بولی میسج جہان نے جیب تھپ تھپائی میرا موبائل کہاں گیا اس نے دوسری جیب میں ہار ڈالا اور اپنے اسمارٹ فون نکالا پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا نہیں اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا اس پہ پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوا آؤٹ باکس کھولا اس کے دونوں پیغام وہی پھنسے ہوئے تھے اوہ بیلنس بالکل ختم تھا ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا کوئی خاص بات تھی کیا وہ کار کو لاک کر رہا تھا تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی مہذب جگہ پہ وہ بات بدل گئی کنکھیوں سے اس نے اس لش پش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی اسے کس نے بھیجا وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی اگر یہ کار میرے اتنا وقت ضائع نہ کراتی تو میں اب تک کسی ریسٹورینٹ میں جگہ ڈھونڈ بھی چکا ہوتا لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلنے لگے استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ سے ہی نکلتی تھی وہ ہفتے کی رات تھی سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی رنگوں اور کمکموں سے سجی رونق کے عروج پہ تھی وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے گلی کے دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورینٹ میں خاصا رش تھا وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کے قطار میں بنے ایک ریسٹورینٹ میں چلے آئے زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورنٹ میں ریسٹورنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک تاثر دے رکھا تھا اس کونے والے خالی میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پہ حیا نے کوٹ اتار کر لٹکایا اور جہان کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھی زرد روشنیوں میں اس کے فراک کے سنہری سکے چمکنے لگے تھے اس نے دائیں بازوں میں ایک سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کونی میز پہ رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پر ہی رکھ دیا تھا آرڈر میں کروں یا تم دعوت تمہاری طرف سے ہے سو تم کرو اس نے ذرا سے شانے اچکائے جہان نے مسکرا کر کر سر کو خم دیا اور مینیو کھول انہماک سے پڑھنے لگا اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دانت سے دبائے ہوئے تھا ہائے نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس قدیم یونانی دیویوں کے سے سنگھار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا مگر یہ عجیب شخص تھا کوئی تعریف نہیں کوئی اظہار نہیں اتنی لا تعلقی اور بے خبری وہ بھی اس شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا اسے اپنی ساری تیاری رائے گا جاتی محسوس ہوئی آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پر کوہنیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سے مسکرایا تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈورم بلاک کیوں آیا تھا وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے سیاہ بال نو عمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کٹے ہوئے تھے اور عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اب اتنا کم گو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگا تھا ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ یہ تو ذرا مشکل ہی ہے تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا اور اسی کے لیے ممی کو پاکستان فاطمہ آنٹی کو فون کر کے تمہارے ڈارم کے نمبر پوچھنا پڑا تھا ورنہ تم نے تو ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا تھا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتے کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں جیسے وہ سفید گلاب اسے ہر جگہ تلاش کر لیتے تھے تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے بس یوں ہی مجھے لگا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی اچھا تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی اور لڑکی ہو وہ بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی تھی ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے میں ایک ریسٹورینٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے میں کئی سالوں سے اس ریسٹورینٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے وہ لڑکی جو دن میرے ساتھ تھی وہ میرے ریسٹورینٹ کی عمارت کی آنر ہے اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی میں اس دن اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی اسی پریشانی میں میں تمہارے ساتھ مس بہیو کر گیا I am sorry for that مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے تمام رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ بھی کرتا ہوں ہے نہ سمجھ کر ازبات میں سر ہلا دیا اب بھی خفا ہو اسی بات پہ وہ قدر توقف سے بولا نہیں میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر کے دیا تھا وہ بے اختیار ہنس پڑا مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پہ ادھار ہے اس سے قبل کہ وہ جواباً کچھ کہتی ایک ویٹر اس کی طرف آیا میڈم سلیمان حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی ویٹر ایک سفید گلابوں کا بکے میز پہ رکھ رہا تھا یہ آپ کے لیے ہے ساتھ ہی اس نے ایک دو رویا تہ کیا ہوا کاغذ ہیا کی طرف بڑھایا لیجیے مادام مجھے ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چونکی اور مستحب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی معدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولی بےشتر کاغذ کے این وسط میں انگریزی میں تین سدور لکھی دی میری کار میں سفر کر کے یہاں آنے کا شکریہ لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ فرام یور ویلنٹائن دھیان گلاس لبوں سے لگائے گھوٹ گھوٹ پانی پیتا پل کے سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا کون بیچتا ہے تمہیں یہ سفید پھول وہ خاص اس سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چوک کر چہرہ اٹھایا چند لمحے پیشتر کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں مفقود تھی اس کے چہرے پہ زبانوں اس کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی پتہ نہیں اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورنٹ میں ہیں اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی کوئی جواب بن ہی نہیں پڑ رہا تھا دکھاؤ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب بھایا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پہ رکھا جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیشانی پہ شکنے ابھرتی گئی رگیں تن گئی اور لب بھیج گئے تم کس کی گاڑی میں آئی ہو ٹاکسم اس نے نگاہ اٹھا کر ہایا کو دیکھا اور ایک نگاہ اسے سمجھا گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا تایا فرقان ابا اور روحیل کی طرح کا مشرقی مرد وہ میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے میرا ڈرائیور کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا میں سمجھی اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا ہاں،, ہاں نہیں یعنی کہ نہیں اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے اور تم تم اس کے ساتھ بیٹھ یوں کسی کی گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو میں نے کہا نہ میں سمجھی وہ تمہاری کار ہے بے بسی کے مارے اسے غصہ آنے لگا تھا بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی تم اگر تمہیں مجھ پہ اتنی بے تباری ہے تو میں لانت بھیجتی ہوں تم پہ اس نے نیپ کی نوچ پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا نہ ہی اس میں میرا کوئی قصور ہے اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے یہاں اکیلے بیٹھو اکیلے کھاؤ اور اکیلے ہی رہو اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لڑک کے نیچے گرا چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرچیوں میں بڑھ گیا جہان جی شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے نہیں رکی وہ تیزی سے میز کی ایک طرف سے نکلی اسٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر کے آ گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا اور اس کاروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ دور جا چکی ہوتی استقلال اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے وہ اس رش کے درمیان میں ہی کہیں تھی اس نے کوٹ پہنا نہیں بازو میں ڈال دیا اور دونوں بازو سینے پہ لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے وہ اس کے پیچھے نہیں آیا اور اگر آیا بھی تو وہ اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی نہ ہی اس کی آواز سن پائی بس اسی طرح چلتی رہی استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھ میں چلتے ہوئی ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی تاریخ پارک کے گوشے میں اسنگی بینچ ویران پڑا تھا وہ گرنے کے سے انداز میں اس پہ بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی انا خودداری عزت نفس اور اپنی ذات کی وقار کہ وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا یوں بے مول بے وقات نہیں کرتا تھا اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا ہمیشہ ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا یا پھر ایسا ہو جاتا تھا آخر کب تک یوں چلے گا بہت گرا لیا اس نے خود کو بہت جھکا لیا بہت بے مول کر لیا اب وہ مزید نہیں جھکے گی اب اسے جھکنا پڑے گا بس آج یہ طے ہو گیا اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے مگر اوہ موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا وہ تو اس نے میز پہ رکھا تھا اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ اس ریسٹورینٹ میں چھوڑ آئی تھی اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا چاہے جھیان سے سامنا ہو یا نہ ہو چند منٹ بعد جب وہ ہاپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں اس ریسٹورینٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی وہ دوڑ کر اس میز تک گئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنا موبائل تلاشا مگر وہ کہیں نہیں تھا کرسٹل کے ٹوٹے گلدان کی کھڑکیاں بھی اب فرش سے اٹھا لی گئی تھیں پرابلم میڈم وہ آواز پہ پلٹی تو وہی باوردی دی ویٹر جس کی ناک پہ موٹا سا تل تھا متفکر سا کڑا تھا وہ بکے اسی نے ہی لا کے دیا تھا میرا موبائل تھا اس میز پہ وہ پریشانی سے گھنگھرلی لٹے کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی چیزیں میز پہ ادھر ادھر کرنے لگی جی ہاں پڑا تھا مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ میں بتا دوں آپ کو اگر آپ آئیں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے ویٹر نے ٹوٹی پوٹی انگریزی میں بتایا اوہ اچھا اس کے تنے ہوئے اعصاب بھیلے پڑ گئے ملنے کا ایک اور بہانہ وہ چلا گیا جی وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے آپ کو نہیں ملے نہیں شکریہ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی استقلال اسٹریٹ پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا اب اسے کافی دیر تک میں اسکوائر پہ گورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی بٹنوں کی ٹون ٹوں نے ڈورم کی خاموشی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل کرسی پہ بیٹھی حیا کو دیکھا جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی مگر حیا میں اسے کہوں گی کیا یہی کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کرے مگر وہ واپس کیسے کرے گا یہ اس کا مسئلہ ہے تم کال ملاؤ وہ جھنجھلا کر بولی ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبا دیا اسپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی دوسری جانب طویل گھنٹیاں جا رہی تھی وہ دونوں دم سادے گھنٹیاں سنتی گئیں پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو اسی کے نمبر پہ کر لیتے ہیں شاید اس پہ وہ اٹھائے تبھی کال اٹھا لی گئی ہیلو وہ جہان ہی تھا اصلی مصروف انداز السلام علیکم میں ڈی ختیجہ بول رہی ہوں دس از جہان ختیجہ ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے حیا ریسٹورنٹ میں بھول گئی تھی وہ مصروف سا لگ رہا تھا پیچھے بہت سے لوگوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی شاید وہ ریسٹورنٹ میں تھا مجھے پتا ہے اسی لیے تو کال کی ہے اوکے وہ گہری سانس لے کے بولا حیا کدھر ہے وہ وہ ذرا مصروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پہ ڈالی جو دم سادے کرسی کے کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی جی کہیے بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسس آئی لینڈ پہ جانے کا سوچ رہے تھے انفیکٹ ہم پرنسس آئی لینڈ کے سب سے بڑے جزیرہ ویو کا جائیں گے ہے نے ناسمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا پھر نفی میں سر ہلا کر روکا مگر وہ مزے سے کہے جا رہی تھی اوکے تو آپ کو فون چاہیے نہیں اپنے پاس رکھیں ایش کریں ہمیں بس کمپنی چاہیے ڈی جے زلیل وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کوہنی مروڑی مگر ڈی جے اپنا ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی کل کل تو میں ذرا مصروف ہوں آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا تو پرسوں صبح چلتے ہیں نہیں وہ ہاتھ سے اشارے کرتی اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے وہ کہہ رہا تھا پھر جمعے کو جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے اور بیو قدم میں تو پورا دن لگ جاتا ہے پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے ڈی جی نے مایوسی سے کہا تو دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی انفیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں ٹھیک ہے ہفتے کو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں وہ جیسے بہت بادل نخواستہ تیار ہوا تھا بس پھر ٹھیک ہے ہم صبح والی گورسل سے کدی کوئے کے بندرگاہ پہ پہنچ جائیں گے آپ بھی سات بجے سے پہلے پہلے ادھر ہمارا انتظار کیجیے گا وہاں سے پھر ہم اکٹھے فیاری میں سوار ہوں گے ٹھیک ٹھیک میڈم اور ہاں تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کا احسان عمر یاد رکھوں گا وہ ذرا سہس کر بولا وہ فون بند کر کے واپس آئی تو ہے خاموشی سے اسے گھور رہی تھی دیجے واپس کرسی پہ بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر سفر پلٹنے لگی کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں ابھی تک شک ہے وہ اب ایک صفحے پہ رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے یہیں استنبول میں وہ بدلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے کبھی ذکر ہی نہیں کرتا اس کا شاید میں نے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا اب پتہ نہیں اس کا خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں کیونکہ وہ کبھی ذکر ہی نہیں کرتا شاید پھپھو نے اسے چھپا رکھا ہو بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی ڈیجے چہرہ اٹھا کر خفگی سے ڈیجے نے چہرہ اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا آج کے دور میں ایسا کہاں ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہو اور اسے علم بھی نہ ہو یقیناً اسے پتا ہوگا مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو ڈی پھر مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا وہ آہستہ سے بولی تو جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا یعنی یعنی او گاڈ تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا تو تمہارا کیا لگا سوتےلا مامو لگا وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بنک کی طرف بڑھ گئی او مائی گاڈ تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی اب بتا تو دی ہے نا اب جاؤ کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پہ ڈال لیا بہت زلیل ہو تم آیا اوہ گاڈ وہ تمہارا ہسبینڈ ہے ڈیچے ابھی تک ٹھیک سے حیران ہی نہیں ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ پڑی ارے آٹھ بج گئے وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی پھر کھولا چہرہ باہر نکالے لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے با آواز بلند چلائی گڈ مارننگ ڈی جے نینے دور نیچے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی وہ جل کر اور زور سے چلائی چپ کرو مجھے سونے دو حیا نے کیا کھینچ کر اسے دے مارا مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدایں لگاتی رہی وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا وہ وہیں تیسری سیڑھی پہ رکی فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبوں کو کھنگالا پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگھاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی چمکتی اسکرین پہ ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر لکھا آ رہا تھا نمبر کس کا تھا اسے قطان یاد نہ تھا نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی اسے اپنے پاکستانی موبائل نمبر تک کے آخری دو سے بولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد ہی نہیں تھا ہیلو وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پہ بیٹھ گئی کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور فائلیں گود میں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی مگر اس کا اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا وہ لب بھیج گئی عبد الرحمان بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں گو کہ وہ پڑھا لکھا تھا مگر انداز میں سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کی شہری کی جھلک آتی تھی کیا بات کرنی ہے آپ کو آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں ملنا چاہتا ہوں بتائیے کیا یہ ممکن ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی ہتیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئی میں نہیں مل سکتی کیوں جس فون کال میں آپ کے دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی اس میں غالباً انہوں نے بیوکدہ کا ذکر کیا تھا پرنسس آئیلینڈ شہزادوں کے جزیرے کیا آپ ادھر نہیں آ رہی تو وہ اس کی کال سٹیپ کر رہا تھا اور تب ہی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا میں بیوکدہ نہیں جا رہی آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے نہ ہی میری کال سٹیپ کریں گے ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی سمجھے اس نے جھلا کر فون کارڈ سے ہٹا دیا اور بٹن زور سے دبا دیا موبائل آف ہو گیا وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سر سراتے ہوئے گزر رہی تھی وہ دونوں فیری کی بالکنی میں کھڑے سامنے کو سمندر کو دیکھ رہے تھے جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور ہایا گردن سیدھی اٹھائے لب بھیچے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی ڈی جے ابھی ابھی اپنا کیمرہ لیے بالکنی کے دوسرے سرے تک گئی تھی سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی وہ جب سے کدی کوئے کے بندرگاہ پہ فیری پہ سوار ہوئے تھے تب سے آپس میں بات ہی نہیں کر رہے تھے فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھرا تھا جگہ ڈھونڈنے سے ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی ان پہ جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے ہوئے تھے سو وہ بالائی منزل پہ آ گئے جو اوپن ایئر تھی کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی ان کو بلاخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بالکونی میں کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کے جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا بالکنی کی گیری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے ہوا بے حد سرد تھی پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کی آستین کونیوں تک موڑے ہوئے تھا مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمائی سویٹر پہن رکھا تھا سو اب سیاہ اس سٹال کو بھی سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پر باندھ رکھے تھے give me some sunshine give me some rain حیا کے بھائی جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا تھا وہ لڑکیاں بہت سی تھیں وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں اور ان کی قطار بالکونی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی وہ کسی اسٹڈی ٹور پر استنبول آئی ہوئی تھی اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے باواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھی تم اس روز بغیر بتائے چلی آئی تمہیں پتا ہے میں میں کتنی دیر اسٹریٹ تمہیں ڈھونڈتا رہا وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو نہ ڈھونڈتے حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے ہوا سے اس کے بال اور اڑ کے جہان کے کندھے کو چھو رہے تھے مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہے تھے اتنا غصہ جہاں نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا وہ تنے ہوئے نکوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں سی گرلس کا ایک غول پر پھڑاتا ہوا ان کے سامنے سے گزرا جہاں سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا ایک بڑے سے سی گلز نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اپنی چوچ میں اسے دبا لیا وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی جہاں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ واضح دکھائی دیتی تھی کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے آیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے پوچھو ضرور پوچھو مگر اسی سے جا کے پوچھو مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا جینے دو کچھ پل تو جینے دو وہ لڑکیاں ابھی تک لہک لہک کر گا رہی تھی ڈیجے بھی کہیں ان کے ساتھ ہی تھی اچھا آئی سوری وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کے بچا وہ ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا ہایا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی خود سے کیے سارے وعدے بھول گئی اوکے اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا اس نے اسے فضا میں پکڑ لیا تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی اچھا کیسے ہیں وہ بد لحاظ مغرور بدتمیز بدتہذیب بے مروت الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان خوب ہنس کر بولا تھا وہ کم از کم ترکوں سے تو بہت بہتر ہوتے ہیں اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا جہان ابھی تک رہا تھا لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھی وہ تینوں ساتھ ساتھ ویو قدر کی اس بل کھاتی سڑک پہ نیچے اتر رہے تھے ہایا ایک ہاتھ سے اسٹال اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کو کوئی امر ہوئی شہزادی سمجھ رہی تھی شہزادوں کے جزیرے یا پرنسس آئیلینڈ مرمرہ کے سمندر کے قریب واقع نو جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا ہے گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان نو جزیروں پر بھیجا کرتے تھے جس سے ان کا نام پرنسز آئی لینڈ پڑ گیا تھا ادا ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا بیوک یعنی بڑا ادا یعنی جزیرہ بیو ادا دنیا کے ٹریفک رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا وہاں گاڑیوں بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھی سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گھاڑیاں اور بھگیاں تھیں چند قدم آگے گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے ان میں اب تک خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی جہان اسے ریسٹورینٹ کے متعلق کچھ بتا رہا تھا یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں غالباً ڈیڑھ سو اقسام کے اور ہر ریسٹورینٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی اس جگہ سڑک دونوں اطراف سے ریسٹورینٹ میں گھرے تھے ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برامدوں میں شیڈ تلے کرسیاں میزیں بچھی تھیں سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا سڑک کے وسط میں ایک مجمع سا لگا تھا وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے سیاحوں کے ہجوم کے درمیان کھڑی وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراک میں ملبوس تھی اور گھنگریالے بال کندھے پہ آگے کو ڈالے ہوئے تھے وہ ریڈ پہ پہ کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنا کر کھڑی تھی اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاح کھٹا کھٹ اپنے کیمروں میں اس کی تصویریں مقید کر رہے تھے وہ ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز سے کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصوم یا کیے کبھی آنکھیں پٹ پٹاتی کبھی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتی کبھی مسکراتی کبھی ناک سکیڑتی شاید ایک دو سیاح کی تصویریں بنانے رکے ہوں گے تو دیکھا دیکھی مجمع ہی لگ گیا وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کے تصویر بنانے کھڑی ہو گئی اس بچی کے پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویر بنا بنا کے بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہان ساتھ ہی کھڑا لب بھیچے قدر ناگواری سے سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ اچکائے پھر سے سیاحوں کے میں کھڑی بچے طرف متوجہ ہو گئی یار عمر دیکھو اس کی اور ایکشن کیسے مار رہی ہے ڈی جے ہنستے ہوئے تصویریں کھینچ رہی تھی دفتن مجمے کو چھیر کر ایک لڑکی تیزی سے آگے بڑھی اس نے لمبے اسکرٹ اور کھلے سے سویٹر کے اوپر بھورا سادہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں بھوری سبز وہ سولہ سترہ برس کی لگتی تھی بائیں کوہنی پہ اس نے ٹوکری ڈال رکھی تھی جس پہ جنگلی پھول تھے وہ ماتھے پہ تیوریاں لیے آگے بڑی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا عائشہ گل جواباً وہ بھوری سبز آنکھوں والی لڑکی ترک میں غصے سے کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمے سے مجمع میں سے راستہ بنا کر اسے لے جانے لگی وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے ریڈ کارپیٹ شو ختم ہو گیا تھا بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے لے کے جا رہی تھی اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا دکھ بھی اور شاید نمی بھی ہیا گردن موڑ کر ان کو جاتے دیکھتی رہی آؤ تمہیں اپنا بیوقدہ دکھاتا ہوں جہان کی آواز پہ چونکی پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی جہان نے ایک بھگی روک دی تھی نے البتہ چار لی فی گھنٹے کے حساب سے سائیکل کرائے پہ لے لی تھی اور اب وہ اسی پہ سوار ہو رہی تھی حیا بھگی کے قریب آئی تو جہان نے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا وہ شہانہ سی بھگی اوپر سے کھلی تھی آگے ایک گھوڑا جوتا تھا اس کے ساتھ بھگی بان لگام تھا میں بیٹھا تھا پیچھے ایک خوبصورت سی دو افراد کے بیٹھنے کے لیے نشست بنی تھی جس پہ سنہری نقش و نگار بنے تھے وہ احتیاط سے اوپر چڑھی مخملی شاہی نشست نہایت گداس تھی وہ دونوں ایک ساتھ ہی بیٹھ گئے بھگی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چاک لگائی تو وہ چل دیا پتریلی سڑک پہ اس کے ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں نے گردن اس کی طرف پھیری وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں پوچھا وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا یہ تو طے تھا پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ ہایا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی سڑک دو رویہ سبز درختوں کی قطار سے گھری تھی چند پیلے زرد پتے سڑک کے کناروں پہ بکھرے پڑے تھے درختوں کے دونوں قطاروں کے درمیان بھگی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں دھوکہ دہی رشوت زنی قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملوث ہیں ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں ہم پسماندہ بھی ہیں اور پس ذہن کے بھی مگر اس سب کے باوجود جہان سکندر ہم دل کے برے نہیں ہیں ہمارے دل بہت سادہ بہت معصوم بہت پیارے ہوتے ہیں پھر وہ قدر توقف سے بولی کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں میں نے موبائل کے اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا چونکا پھر زیر لب مسکرا دیا شاید کیا نہیں ہوتے ہوتے تو ہیں ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا اس دن ہماری فیئر ویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈس بلاسٹ سے دس منٹ پہلے کیفے سے نکلے تھے جب دوبارہ آئے تو بہت برا منظر تھا وہ خون ٹوٹا کانچ جلی ہوئی دیواریں اس نے یاد کر کے جیسے جھرجری لی تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں لگتا تو نہیں ہے کوئی کچھ کرتے ہیں خیر ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں میں تو ایک غریب سا ریسٹورینٹ اونر ہوں ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صفت شخص جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیو قدا قریباً دو گھنٹے کی مسافت پہ ہوگا میں تین سال بعد ادھر آ رہا ہوں واقعی اس نے حیرت سے پل کی جھپکائی جہاں نشانے اچکا دیے وقت ہی نہیں ملتا میں نے بچت کے لیے ریسٹورینٹ میں ورکرز کم رکھے ہوئے ہیں سو کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا بھگی سڑک کے ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھی ول کھاتی سڑک کے دونوں اطراف میں خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے یہ تختہ کمزور ہے دفتن جہان نے اپنے جوگر سے نیچے موجود تختہ تھپ تھپایا اور پھر جھکا پلیز جہان ساری دنیا کی ٹوٹی ہوئی چیزیں تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے اچھا وہ جو جھک رہا تھا قدر خوفی سے سیدھا ہوا وہ پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا فون رکھ بھی دو مادام آپ یہ مت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کا آف لے لے گا تو سارا آرڈر ہیر پھیر ہو جائے گا سو so, اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دا موو بھگتانے پڑتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے دس سال تک بھی بیوقدہ کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا اس کے کہنے پہ حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف سے بنگلوں پہ نگاہ دوڑائی اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی دائیں طرف جہان کے اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بھگی گزر رہی تھی وہ اتنا علیشان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی چار منزلہ سفید اونچے ستون محل یوں شہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا بگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی جس پہ قدیم لاطینی ہجوں کے انداز میں ترچھا کر کے انگریزی میں لکھا تھا اے آر پاشا اس کے دل کی دھڑکن لمحے بر کو رکی تھی اس کے انداز پہ جہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو وہ چونکی پھر دوبارہ اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا نہیں تو وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے یہاں تک یہاں تک ایک جگہ جہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بھگی رکوا دی ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا پھر ابھی سے کیوں رک گئے وہ اترنے لگا تو حیا بول اٹھی نماز جہان نے سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا اچھا وہ سر ہلا کر اٹھی ایک ہاتھ روڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پہ رکھ کر اتری جہان پہلے ہی اتر کے مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری سی تھی جہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی وہ ظہر کا وقت تھا مگر سورج بہت ٹھنڈا لگ رہا تھا ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی حیا گیلے بازو کی آستینیں نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی تو گلیاں چھوڑ کر سڑک پہ نظر آئی تھی جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے اسکاف والی سنجیدہ سی لڑکی بچے منت بھری شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی وہ دونوں بہت دھیمی آوازیں باتیں کر رہی تھیں حیا اسٹال کو چہرے کے گرد لپیٹے ان دونوں کو دیکھے گئی انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا شاید وہ آپس میں ہی مشغول تھیں وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھی تو حیا کو سنائی دے دیتا ایک آخری نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہ باہر آ گئی مسجد کے برامدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برامدے تک آئی اور ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی ہوا سے اس کا سر پہ لیا اسٹال سر کی پشت تک پسل گیا تھا سامنے چند قدم کے فاصلے پہ وہ سجدے میں جھکا تھا نیلی اور سیاہ جہاں سکندر کا مخصوص لاپرواہ مسکراہٹ کے ساتھ ستون سے سر ٹکائے اسے دیکھے گئی وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشاہد میں بیٹھ رہا تھا ہر کام بہت پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی اور چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ وہ گردن جھکائے پڑ رہا تھا پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بلا اس کا چہرہ نظر آیا وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے گئی دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پہ پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرایا تم انتظار کر رہی تھی ذرا مسکرا کر کہتا ہوا اس کی طرف آیا تو نے بات میں سر ہلا دیا وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے جہان چوکٹ چاکٹ پر جب جہاں جھک کر کھڑا جاگر پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا ہوں تم مذہبی ہو تھوڑا بہت وہ تسمہ باندھ رہا تھا لگتے نہیں ہوں تسمے کی گرہ لگاتے اس کی انگلیاں تھمی اس نے سر اٹھا کر قدر ناسمگی سے دیکھا میں کیا کرتا تو مذہبی سبھی لگتا یہ تو مجھے نہیں پتا ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا میں نے زندگی مانگی وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا زندگی حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا وہ عبادتاً سویٹر کی آسی نے موڑ رہا تھا انسان وہی چیز مانگتا ہے جس سے اس کی کمی لگے سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے نہیں ہے تو سب اندھیر ہے وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان بیو گدا کی سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑنے لگی تھی شال سر سے پسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطان غیر متوقع تھی علی کرامت کی ماں کیا اس نے ناسمجی سے حیا کو دیکھ اس نے ناسمجی سے جہان کو دیکھا وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا وہ بہت خوبصورت خاتون تھیں وہ ڈاکٹر تھیں اور اس وقت اسپتال سے آئی تھیں وہ تھکی ہوئی تھیں اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی حیا وہ چہرہ اتنا مقدس اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی وہ ترک تھی یا پاکستانی بہت دیر بعد بولی وہ سیاہ فام تھی خالص سیاہ قوم اور حیا کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی تاہم وہ لب بھیچے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی خاموش ہو جاتی تھی کڑوے گھوٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو اپنے ازلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ کبھی ہمت نہ کرتا حد ہو گئی بھلا سیاہ کہاں اتنی حسین ہوتے ہیں یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت ترین سیاہ فام عورت بھی خوبصورت لگتی تھی وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی مگر چپ رہی سپہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے بوکدا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے ڈیجیے واپسی میں پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا ارادہ تھا جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی پانچ بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے آگے موجود تھا اب اس کے بعد اگلا جہاز رات آٹھ بجے چلنے لگا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں آتا جو رہ گیا وہ جزیرے پہ رات بسر کرے یا تیر کر واپس جائے اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہی تو پیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا وہ ان دونوں کی سست ربی سے خاصا جھنجلا کر بولا تھا جواباً قد قدر خفت سے ذرا تیز چلنے لگی بندرگاہ کھچا کھچ سیاحوں سے بھری تھی وہ تینوں اس رش میں سے بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے اسے اب ریسٹورینٹ کی فکر ہونے لگی تھی پراپرٹی کے مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا جہان اسے سارے معاملے پہ قدرے پریشان اور متاثر لگا تھا گو کہ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی وہ تینوں فیری کے طرف جاتے بوٹ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کوہنی کو ذرا سا چھوا مادام مادام وہ چھٹک کر رکی اور گردن موڑی اس کے عقب میں ایک بارہ تیرہ سال کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا وہ کوئی ٹھیلے والا تھا اس نے گردن کے گرد دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھی اور اب وہ لڑکیوں وہ لڑیوں کا ایک گچھا کے کے چہرے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ کبھی نہ رکتے مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے پڑا وہ بے اختیار لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی جہان دور سے اسے آواز دے رہا تھا اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پہ چڑھ چکے تھے اور اب جھنجلاہٹ بھری کوپ سے اسے بلا رہے تھے ایک منٹ وہ انگشت شہادت اٹھا کر ان کو رکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی ہاؤ مچ اس نے دو لڑیاں الگ الگ کر کے پوچھا تین لیرا یہ تو بہت زیادہ ہیں اس نے خوگی سے بچے کو دیکھا پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز پھر سے آوازیں دے رہا تھا تم جاؤ جگہ تلاش کرو میں دو منٹ میں آ رہی ہوں اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا ان تک ان کی آواز شاید پہنچ گئی تھی تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے فیری نکلنے میں ابھی تین منٹ تھے اور وہ ان تین منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی سیون لیرا اس نے حتمی انداز میں لڑکی کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا اس سے قبل کے وہ نوٹ نکالتی لڑکی نے ایک دم پرس چھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے اور جب سمجھ آیا تو رکو رکو میرا پرس وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی کی جی ہاں، ڈی جے فیری اس ہفتا میں اسے سب بھول گیا تھا لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے کسی کے پاس توجہ کرنے کا وقت نہ تھا وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکی کے پیچھے آئی وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی وسط میں کھڑا تھا ہے جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی لڑکے بھاگ کھڑا ہوا رکو رکو وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑی تھی لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا تین گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سر پر دوڑتا ہوا دائیں طرف کے قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا وہ ہاپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی گیٹ نیم ہوا تھا لڑکا اندھر ہی کہیں تھا دور کہیں فیری نکل چکی ہے ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے وہ ادھر تنہا رہ گئی تھی لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت اس نے ایک لمحے کو اس نیم ہوا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالی شان سفید محل کو اور پھر تیزی سے اندر آئی یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی سی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کے تلاش میں ادھر ادھر دیکھا لکڑی کا اونچا انتکش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی وہ کیا کرے یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں گھس جائے مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا اسے بہرحال اندر جانا تھا ایک ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ بسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری نوب گھمایا وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ نکل آئی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی دروازہ چرڑ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا اندر ہر سو اندھیرا تھا اس نے چوکٹ پہ قدم دھرا ہیلو وہ دو قدم مزید آگے آئی اور پکارا اس کی آواز کی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی وہ کسی لوبی میں کھڑی تھی وہاں نیم تاریخی چھائی تھی صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیل روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی اس کا دل عجیب سی بے چینی اور خوفے میں گھرنے لگا کوئی ہے اب کیا اس نے پکارا تو آواز میں ذرا سا ارتعاش تھا ایک دم اس کی عقب میں ٹھا کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی ڈور نوب تاریکی میں اس اس کے ہاتھ لگا نے زور سے نوب کھینچا پھر گھمایا مگر بے سود دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا بھی رہی تھی شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا باب چار شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں کہا تھا وہ کرنٹ کھا کر پلٹی لوبی تاریخ تھی البتہ اندر کے سمت مورتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سے زرد روشنی دکھائی دیتی تھی وہ آواز بھی وہیں سے ہی آئی تھی اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی نوب کو گھمایا وہ جامد رہا اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑی تاریخ راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا شاید لیونگ روم گھپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھی کون اس نے چوکنے انداز میں پکارا لیونگ روم کی چوکٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہی سامنے ہی تھی لمبے اور سویٹر میں ملبوس اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے وہ جھرے اور زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھی وہ لیونگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی تھی ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی ایک ایک کر کے سرد پڑتی موم بتیاں جلنے لگی تھیں آ جاؤ اندر آ جاؤ لمبی مومبتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسے نرمی سے کہا تھا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی بس بنا پل جھپکے اس پرتعیش لیونگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا یہ تمہارا پرس ہے تم اسے لے سکتی ہو اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے صرف بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی اسے معاف کر دینا اس کی مجبوری تھی آؤ بیٹھ جاؤ کھڑی کیوں ہو وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل اسٹینڈ رکھا نظر آ رہا تھا جس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھی وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ پہ دھرے اپنے سنہری کلچ تھی کچھ کھاؤ گی اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلا دیا بہت ساری ہمت مجتمع کر کے وہ مشکل کہہ پائی آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور پھر تمہیں کچھ بتانا ہے عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمے لگایا تھا وہ اب اس کی جانب پشت کیا آخری موم بتی جلا رہی تھی وہ عبد الرحمن کے نام پر حیران نہیں ہوئی اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تو بھی وہ اس کے پیچھے ہی چلی گئی وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معاملے کے حل کے لیے وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھیں آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے وہ بولی تو اس کی آواز درشتے کے مانند مدھم تھی زرد روشنی کے مانند مدھم تھی آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا میں عبد الرحمن کی ماں ہوں انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پہ رکھی اور انگلیوں کے پوروں پہ لگی موم کھرچی پھر پلٹ کر اس کی طرف آئیں عبد الرحمان نے تمہیں ملنے کا کہا تھا لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کل بلاتے رہتے ہیں وہ دم سادھے خاموشی سے اس معمر خاتون کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا جس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک پینتیس چھتیس برس کا مرد جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے آنکھوں پر فریم لیس چشمہ تھا چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے نہایت گہری ساولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو ہے نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ دروازہ بند ہو جانے پر ڈر گئی تھی مگر اب اس کا ڈر کا شائبہ تک نہیں تھا عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بیچتا ہے سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائی ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چوکائے تمہاری توجہ حاصل کرے مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے اس اس نے نے وہ الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھے میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی انہوں نے گہری سانس لی دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی وہ اسلام آباد میں اسی وقت ہوٹل میں تھا وہاں اس نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اور اسی رات پہلی دفعہ پھول بھیجے تھے ایک دم سے اس کی دو ڈھائی ماں کی بے چینی کا اختتام ہو گیا اسے اسے سے یاد آ گیا جس رات سبانچی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی اسی دوپہر میں اس نے وہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو کی کزن کے کسی ریسٹورنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر باثر شخصیات نے شرکت کی تھی وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھی یقیناً اسے عبدالرحمن پاشا نے وہی دیکھا تھا یہ ممکن تھا تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سارا تو یاد ہوگا اسے عبد الرحمن پاشا نے تمہارے ہی تعاقب پہ لگایا تھا ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے ساتھ بے عزت کیا تھا اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی یہ الگ بات ہے کہ وہ میجر کرنل گینانی کا بیٹا ہے کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا کرنل گیلانی وہ تھے جن کو تمہارے پھوپا نے ملک چھوڑتے ہوئے ہوئے اپنے کیے میں دیا تھا بے گناہ ہوتے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا اور گو کے وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے انہوں نے قید کی صحبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی اس میجر کی شادی ہونے والی ہے اس نے تمہیں صرف اپنی کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا تھا مگر تم بے فکر رہو وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا تو یہ تھا سارا کھیل ایک با اثر شخصیت کی اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی ساری گتھیاں سلجھ گئی تھی اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں وہ ذرا سرد لہجے میں بولی تم یہ گھر دیکھ رہی ہو میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا سو اس علاقے میں بجلی بند ہے ورنہ تم دیکھتی کہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیو گداسر کا سب سے خوبصورت سب سے عالیشان محل ہے یہ دولت یہ شان و شوقت یہ طاقت یہ سب کچھ اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو اگر تم عبد الرحمن سے شادی کر لو میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے حیا ہاں یعنی نے گہری سانس اندر کھینچی آپ کو پتا ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اس شخص کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے میں شادی شدہ ہوں اسی لیے میرا جواب صاف انکار ہے کیا ہے اس معمولی ریسٹورنٹ آنر کے پاس جو عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے وہ ذرا حیران ہوئی تھی اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے وہ بہت استحضا سے چھبا چھبا کر بولی تھی وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئی اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہوگا وہ ایک دم اندر تک گاہپ گئی یہ دھمکی ہے نہیں محض ایک سوال ہے میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا ٹھیک ہے پھر تم بے فکر ہو جاؤ عبد الرحمن زبردستی کا قائل نہیں ہے نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا نہ تمہارا پیچھا کروائے گا نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا ویسے بھی وہ ڈھائی ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں پریشان کبھی نہیں کرے گا تم جا سکتی ہو آخری فیری آٹھ بجے نکلے گی اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے بہت شکریہ میرے پاس پیسے ہیں اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی سنو تم اچھی لڑکی ہو کبھی دوبارہ بیو کا دا آنا ہو تو ادھر ضرور آنا مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی مگر مجھے نہیں ہوگی وہ واپس پلٹ گئی نیم تاریخ راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا نوب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی پتھر بن بن جانے جانے پتھر کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا شام کی نیلگو روشنی ڈوب رہی تھی ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھی وہ ترک میں باتیں کرتی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھی وہی گہری جامنی فراک والی بچی اور بھورے والی بڑی لڑکی جس کے میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی حیا تیز قدموں سے چلتی آگے بڑھ گئی بھورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے اسے جاتے دیکھتی گئی بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چوکی پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے آبروسی دروازے کی طرف بڑھ گئی ہیا ہاں، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی سمندر کی طرف سے آتی ہوئی ہوا مزید سرد ہو چلی تھی نیلگوں تھی جب تک وہ واپس بندرگاہ پہ پہنچی شام اندھیرے میں بدل چکی تھی تاریخ رات ویران سمندر پرسرار جزیرہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی رات کو پیری کتنے بجے آئے گی اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا اس کا موبائل جہان ساتھ لایا تھا مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے ورنہ کہیں سے کال ہی کر لیتی وہ چلے گئے ہوں گے اور کتنے پریشان ہوں گے وہ اندازہ کر سکتی تھی آٹھ بجے ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا آر یو ہے سلیمان پاکستان ٹورسٹ اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی گئی یس آئی ایم میری فیری نکل تھی کیا میرے ادھر ہی ہیں پڑھتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے police station come to police station اور جب وہ پولیس آفیسر کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں اسے وہ دونوں نظر آ گئے ڈی جے کرسی پہ سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھی تھی جبکہ جہان اگ... انگلی اٹھائے درشتی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا آفیسر جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہا تھا چوکٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی وہ بھیکی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی اس کی اٹھی انگلی نیچے گر گئی لب بھیج گئے ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا کدھر تھی تم اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے میں کھو گئی تھی وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو تو آدھے بھی نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا عقل نام کی چیز ہے بھی تم میں یا نہیں ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے تمہیں اس بات کا کوئی خیال نہ تھا وہ غصے سے چلایا کیوں نہ بھاگتی اس کے پیچھے پرس میرا پاسپورٹ تھا سبانچی کا آئی ڈی کارڈ تھا پھر بعد میں پریشانی ہوتی کہ اور جو پریشانی ہمیں ہوئی ہم اس ڈیڑھ گھنٹے پاگلوں کی طرح تمہیں پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی اب آگے بڑھی اور اس کے گلے